شیشے واپس پرتا ہوں ہی جان ہاں جی ویکد کہ نقصان دین کا اتنے رہ کے کرتا پہ پھر وہ جوڑ دکھ دوجے کو خراب کر دی مچھلی مار آ جڑے پڑ لیں گے نا سوچے آپ خدا جی، دی کسی کی لت کوئی نہیں کسی کی کوئی نہیں کسی کی چیچی بنی ہے کچھ خدا دی بارگاہ مجرم نے بچے معاف کرن گے تے چھٹن گے نہیں حضرت بالکل جاہل وحشی لوگ نے کوئی شرع شریف پتا کوئی کام میں ਉਹ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਤਬੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਪਹਿਲੋ ਆਪ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਉਧਰ ਚੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ جڑا سکول پڑھن جانا اس بچے پڑھانا حرام حرام حرام قرآن یعنی طرف رکھو دوسرے طرف رکھو گے تو سب منافق بےمان شمار ہو جاؤ چار گھنٹے میرا سیلان ہے ادھر بیٹھا میں سا کوئی محلے کا بچہ سکول جانے والا سارے کو نہیں آ سکتا قرآن پڑھنا پاوے محلہ مینو آ کے نکل جا میں اتوں جگہ سکنا میں سورا کے باہر نہیں پڑھا سکتا ادھر یہودی قانون دو گلام بنے خود خودکت بنے ادھر قرآن پڑھے یعنی دشمن نے قرآن پڑھائیں کیا لیکن اس میں تو پتہ ہی نہیں ہے بچہ جڑا جب بچہ آپ گے اس وقت پتا لگ ہی جانا ہاں۔ پھر پھر آدھا میں ادھر ہی جانا وہی ہے نا گل سمجھو نا بھی جی میرے کو آ جاتا ہے میں پہلی گل یہ کرنی آ آپ سکول ہی سکول آ ہی جانا ہی میرے کو پتا ہے ایک بچے یہ جی والد فوت ہو گیا یہ بچہ ماڑے گھر کا ہے رکھا تو کرتے ہیں خدا جا بچے نہ سمجھے انہوں پتا کے بارے میں مجھے سمجھانا ہے میں انہوں سمجھا پرے پاسوں پٹھا سمجھائی جان میں ایک بندے نوانا بہت پرلے پاس روزانہ کرتے جا سکتا ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਈ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਗਦਰ ਤੇ ਬੱਕਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਵਾਈ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡੱਕਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਲੇਕਿਨ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪਿਆਨਾ ਨਾ دونوں پاسے جائے گا تو جائز نہیں ایک پاسے رہے گا جس میں سمجھ آئے گی پتر ادھر ہی والدین ہے کہ نہیں تو پھر والدین جب دساں گے اسان اس حال چڑ دئیے والدین کا اثر تو سکول کا اثر وہ ہو جاتا تو ساڈے کدھر گئے ساڈا کی کر سارا تمام دوسری گل یہ جس جائے ابھی بال نہیں پڑھاو گے سکولی بال اس کوفر سمجھوتا نہ ہوا سا پورے علاقے تھر تھے پی جی یہ ایڈے لانتی نے مسلمان بندہ یہاں پڑھانے گوارے نہیں کرتا آتا قرآن پڑھانا چاہیے نہیں لہذا انہوں دے اس بدین اور کفر دے ماحول تو بچن دا نفرت خان دا یہ ذریعہ بننا جی میں دونوں لڑائی رکھا تو مر مدنی چینل پر لدنی چینل والی گل ہو گئی یہ آدھے کوفر تو برائی نال سمجھوتا سمجھ آئی کہ نہیں وہ نہیں کر سکتا جس بندے سکول تو بہتا گند ویکھنا ہوئے وہ مدرسے بھیج سکول کا پڑھیا مسلمان ہو سکتا مدرسے کا پڑھیا ہو سکتا نہ ہو ہو سکتا نہ ہو کیا نہیں نہیں ہوتے ہوتے بہتے دکا مسلمان ہوتا کیوں ادھر اے فریب اور مکاری نہیں عام کہ ادھر اسلامی مدرسہ ہے یہ دنیا داری شیطانی یہ ہے وہ فلان جڑے مدارس کھلے کھڑے انہوں دنیا سمجھتی دین دے راہبر پیش ہوا تو وہ یہ کوفر جڑا ادھر چلتا پیا جی، جی۔ وہ ادھر دے رہے ہیں اسلام بنا کے فرق اتنا ادھر والے کوفر اگر اسلام بنا کے پیش کرتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد نہیں ان جڑتا کیوں غیر مولوی دینی پیش ہوا نہیں ادھر ہے وہ نو اسلام پیش کرتے ہیں اور پھر بندہ پک ہے کہ حضرت سراپا اسلام بیٹھے ہیں یہاں کفر کدو دینا اعتماد بیٹیاں کا ایک ہی شوبہ ہے گھر بنا جی۔ اتے دین کی سمجھ آتی قرآن پڑھ سکتی نہیں تو کسی مدرسے نہ کلی رو گا ذہن چ رکھی اسی جڑی گل کر گے اگر انہیں نہ نکلے تو موڑ کی اچھا خالی دین نہیں پڑھیا اس جگ نو پورا پڑھ کے بیٹھے سبحان اللہ اتوں کا نہ ساری نظر چ پیر چھپے تو نہ مولوی ایڈے تلخ تجربے نے سڈے ایڈے تلخ تو یہ پیم دے جے میں جس نتیجے تے پہنچیا شرح پڑھ کے تے اس جگ نو پڑھ کے محرم رشتہ دار اگر فاسق ہوئے یعنی ٹی وی سکول والا ہو تے محرم عورت تو اس پر اس تو پردہ کرو محرم تو میں ایک نہیں پتہ نہیں کنے ایک محرم دے واقعے دیکھ چکیا ہاں۔ یہ تو سردست ہے نا ماں کوئی قریب تو ویکھی بیٹھے یعنی آپ اپنے علاقے اچھا، جی۔ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਭਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਜੋ ਧੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਦਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖੋਖਰ ਗਾਜ਼ੀ ਖੋਖਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਨਾ ਟੀਵੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪਿਓ ਟੀਵੀ ਸਾਰਾ ਗਨ ਮੈਨ ਉਹ ਗੰਦੇ ਫਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਪ ਭੈ- ਭਾਈ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ اس واسطے فکا فرما جو اپنے اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے میں میں سونا شرا ساری اصا کہنے پہ اور سیا مثال ہے دھد کا سڑیا لسی پھوکے مار مار پیتا ہے اپنا کسی پاس نہیں سڑے سونا تو لسی نو پھوکے مارنے چاہیے سن کہ جیڑی تتی ہو ہی نہیں سکتی لسی نو گرم نہیں کر سکتی لسی نو تتا کرے گا لسی دین لگی جیڑی تتی ہو ہی نہیں سکتی ممکن ہی کوئی نہیں اور تو یہ کہہ دیتا یار انہوں بھی پھوکے مارتا ہو مت ہی آ گیا افسوس ہے ساتھ اپنی وہ گلیں بھی نہیں سمجھتے جہیا روز مرہ مثالوں میں چل دیا ہیں کہ یار گل یہ گل جو ہوتی پی کیوں ہوتی پی تو مطلب بنتا ہے وہ مطلب یہ بنتا ہے کہ جس سر حالات یہ پھر اعتماد نہ کری کسی کیا ملا طبقہ اعتماد کا رہ گیا وہ خدا میرے تو نہ کریں میں تر پہلو آخا گا میرے تو نہ کری دس میں ہو آخا جب میں آپ نہیں کہہ سکتا ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ مشورہ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਸੂਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬਜਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਲਾ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਸੀ ਸੰਸਰ ਦੇ ਬਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰੇਂਜ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਧੜਾਲ ਲਕੀ میں تیرے گھر نہیں دوسرے دے گھر گئے تو وہ عورتوں کا ٹولا کٹھا کیتا سی تو آپ نے کیا فرمایا دس سال روس گیا دس سال روس گئے فرمایا تیرے گھر نہیں ہونا تو میرے ہاتھ عورتیں کٹھی کر پائیں یہ گوسا کتبا دیا گلیں تو سڈا کی پوچھنا ہے اسی تو جو جگ جگہ پوت کمینا پورے کمین پورے ساڈے سے وہ لوگ ہیں پیرے دے گھر بچہ پہنچے ساڈے بچہ لو مولا دی قسم جدی چشتی ساڈی ہے آپ خود نہیں ہے فکر انہوں لوگوں نے پیران اپنی پیران خدمت خدمت کرو پیر دکار خدمت کرو بچار پتا نہیں پیر کی کرے گا جی جی جس انہیں حالات سنے تکریر سنیا انہوں نے تھڈو پیر ہی چھتا ہے ہوں باقی سارے ملا پیر کنجر دشمن کیوں نہ ہو ہوں جنہوں پڑھی پوتھی کلی لب کڑی لب جائے پڑھی پلی پوتھی کڑی لب جائے گھر بیٹھے آ کر دے جان ہی نہ لبے تو وہ تو سانو گے ایویں جی ترٹھی گاہ وی انہیں آخنا کافر لگا ہی یہ ٹولا پھر جی آ آفر جی چی کیوں آخ میرا کافر ہے کجرا رب رسول کفر کافر ہے کوئی نہ یہ میرا کافر میں منتا بھائی یاد رکھی میری گل شرح محمد بیان کرنی پہلو آپ ساڑنا پہلو آپ پچھاڑنا پہ اپنا پتا لگتا ہے تو شرح کا پتا لگتا ہے اور جنوں اپنا پتا لگ جانا نا وہ گیا انہیں آخر میرے تو بھروسہ نہ کرا جی اپنا پتا لگ جانا وہ آپ تے بھروسہ کیتا تھا کہ بندہ گیا نفس دے اعتماد کرنے والا ہمیشہ بےمان ہوں نفس تے تو پاک میرا بھروسہ نہیں کیتا میں کون کیتا کسے ہمیشہ الٹی رہے ہیں اندر کافر بیٹھے ہیں اندر کافر بیٹھے قریب ترین کافر ہے تو میں بچے کھڑے ہیں وہ دے فضل نے بچایا جی وہ جی وہ سانو سارے نفس دے سپرد کر دے تو اسی فراؤن تو لے کے ہر لانتی آپ ہاں اس واسطے حضرت یوسف فرمایا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي گل تو مک گئی رسول دا نفس مطمئنہ ہوتا ہے آدمی طلاق دینا ہے وہ تعلقات رکھنا تلاق جی دینا یہ دسو بھیا ڈاکٹر جڑے نے بندہ مری جتوں سے درستانے چڑھا لینا جی منہ تو بتھاڑا چڑھا لیں جی چڑھا لیں بتھاڑا یہ قطر بھی کرتے ہیں کی کرتے ہیں مریض نہ میں برابر پر اتر کے جی اسی واسطے ہوں نا انہوں کے نظریے کے مطابق کہ جی اصل نہ بیمار ہو جائیے الگ حقیقت کو نہیں جی، جی۔ کوئی بیماری اٹھ کے لگتی رب لاؤں تو لگتی ایک صاحب یاد کرتا سونے میرا میرے اونٹ سن ایک بال چردی فرما نے پہلے کن کتوں لگی انہیں آخیا تو اللہ وہ الا فرما نے تو اگلے بھی اللہ الا وقت مطلب کہ نہیں اسلام برے بندے تو پرہیز کا تا فرمایا تینوں نہ آخر کرو گے تلقات ختم تو اس کتے بھی پتا لگے گا میں کی کیتی کھڑا اچھا۔ جی تلک قائم رہنا ہے یہ لانت اس معاشرے کیوں پی گئی ہے اسی واسطے پی گئی ہے اس قوم نے کوفر ہاں۔ برائی ہر ایک نال تلقات قائم رکھے کسی نال تلک توڑیا وہ تا کر کے ہر گھر بڑ گئی ہے اور جڑا کتا کوفرج برائی ہے سی وہ پک گیا انہیں آخیا یار تلک نے میرے توڑتا کو نہیں تو میں مڑ کوفر برائی تو تلک کیں توڑا وہ میرے نال لگے نے میں یہ لگا رہنا سیدھی گل سونا رب فرما لا تک مال قوم الظالمین اما ينسجنك الشیطان ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਵੇ ਭੁਲਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਚੇਤਾ ਆਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵੀ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਵੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੀਂ ਇਹ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਕੋਹਰਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਕਫਾ ਬਦਾਇ ਜਵਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦੀ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਉਹ ਬਲਾਈ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ تعلیم ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੋਂ ਉਤਰਾ ਪਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ہوں دس وہ کہڑی کہمی چڑھن گی جنا جائے نا کہ کوئی گل بچی کھڑی ہے تو وہ جڑے پرانے دینی مذہبی معاشرتی اثرات لگے ہوتے ہیں قوم یہ وجہ بچے کھڑے ہیں یہ نہیں کہ وہ بھن چوت کمی کی کھڑے ہیں سمجھ لگی گنجے اور ڈیل کرنی ساری جی بڑی کمزور ہے انہیں ہاتھ وٹ کے بندے کا کھانا اور ہاں جی، جی۔ میرا اگلا پروگرام سنے میں تو لتاں وڈ ہر شا وڈ آخر سر وڈ کے کھا جانا تو چیچی انہیں آخیا بی بی کا پچھلا پروگرام نہیں جان فرائڈ ہوا سائنسدان تیری تعلیم جڑی ہے اور سائنسدانوں دے فکر دی حاملے فکر نو پھیلا کے اردو عربی فارسی مختلف زبان سائنسدانوں دی فکر نو اگے منتقل کیتا جا رہا ہے ایک سائنسدان دی تین صرف گل سنا نا فرائڈ دی اس بھن چود نے آخیا فکر نظریہ دیتا نظریہ تعلیم رکھنے کہ جنسی کشش فطری ہے بچہ جب اپنی انگلی منہ میں لے کر چوستا ہے تو در حقیقت وہ اپنی جنسی خواہش کو اس طرح پورا کر رہا ہوتا ہے یعنی ان سمجھ میں للی منہ پا کے چوستا ہے تو سواد لینا ہے کہ میری اندر کی خواہش پوری ہوئے ہاں، اس آخیا گو اس آخیا لہذا جنسی تعلیم عام کر دو تاکہ کوئی رشتہ مقدس نہ رہے ماں بہن جو بھی آتا ہے پہ جاؤ پھر دسو جنا جی کر سکتے ایک فرائڈ سائنسدان جڑے یہاں کی بھن بھن کتے لین مولبیا جڑے نے قرآن قرآن سائنس نکلی نکلی ہے کا چ جنسی آزادی برطانیہ لکھا بیماری جنسی پابندی کی ہوں یہ ہوئی تعلیم ملا دے مدرسے اسلامی کتاب دا نام لے کے آئی کھڑی اتے شکل زبان کا صرف فرق سمجھنا یہ شکل بول بھی شکل انگریز والی سکول والے کی بس بہتا خطرناک تا میرے مدینے کے تاجدار فرمایا اہم شر من تحت ما السماء فرمایا وقت اے دور جڑے نقشے چھکے نے سونے نبی نے بیٹھے ہیں اے جڑا دور چڑے اس دی آپ سرکار نے جدوں تصویر پیش کی حقیقت دسی ہے تو اس وقت فرمایا جڑے اس دو علماء ہو گئے آسمان تو تھلے وسن والے سارے لوگوں تو بدتر ہو آسمان دے تھلے تو یہودی بھی بستا سکھ بھی بستا کنجر بھی بستا سونے نے فرمایا سارے تو بدتر ہوئی ہوں دس آ جڑے کتے مول بھی تریفا کر کر مر ہیں ہزور دیا ہزور ان کی کر رہے ہیں کیوں اج قسم خدا بھی کر کے یورپ والے خود اپنی تعلیم کے خلاف بولن رہے ہیں سائنس کے خلاف بولن رہے ہیں اپنی تہذیب کے خلاف بولن رہے ہیں انہوں نے پروفیسر اتوں والے پتا نہیں کنیا کتابیں بازار چکی ہیں مخالفت مغربی فلسفہ تعلیم ایک سید محمد سلیم شکار پور سندھ کا سرکاری کالج کا پروفیسر سی انیس سو اسی کتاب لے گیا اس تعلیم دکھ لو جنوں پوری پورے پاکستان دے پروفیسر ڈاکٹر تصدیق کر کے پسند کیا تصدیق کر کے پسند کیا ٹھیک وہ کر رہے ہیں عوام برے برا برا کر رہے ہیں ملا یہ بہن چودہ تو سنے گا کی آخر علم حاصل کرو چاہے چیز بڑے یہ حال ہی کوف جمہوریت اسلامی ہے بینک اسلامی ہے وہ کتی دیا پترا کدی سور بھی اسلامی سور بھی پاک بنیا ہاں سور نو ایک سورت پاک کر سکنا جڑے وہ سور ہی پرماندن میں سور ڈگ پوے نا نمک سار نمک دی کان چ تے تے رہ رہ رہ رہ کے تھڈو نمک ہی بن جاوے تو اتوں چکے تے کوئی وال نہ دسے کوئی شہ نہ دسے سوائے نمک دے اس لیے وہ حلال ہے وہ پھر نمک کے سور نہیں نمک ختم کر دیتا سبحان اللہ لگی یہ حرام دے سور سور بھی رہے تو حلال بھی ہو جائے کوئی کہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر پھیر دو حلال دوجا نہیں نہیں نہیں انج ہو سکتا اگر یہ بکرے دی لت لا دو نا ایک لت لا کے تین وہ رہن دو تیسرا آتا کہ نہیں وہ کجرا تین لتان پھر بھی پلیت رہے گا چارے لا دو چارے لتان تھلو ہرن دیا لا دو بکرے دیا لا دو سور ہلا لو کتے کا پوترا یہ جی لگے گی یہ بھی حرام ہو جانی ہو جانی ہلال ہونا کہ انہیں حرام ہونا اس واسطے کفر اسلام بنا جرم کر رہے ہیں کفر اسلام بنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اپنے حبیب نو مخاطب ہو کے فرما ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مراد امت ہے کیونکہ آپ تو ایک کام ممکن نہیں لو تقول علینا بعض اگر بالفرض یہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہم پر کوئی جھوٹی بات ہم پر کوئی جھوٹی بات لگاتا کہتا یعنی جو ہم آساڈی شرادی نہیں تو یہ آخر ہے ایسا کی کرنا تھی اخدنا ہو بل جمین سمنوں اپنی طاقت نال پڑ لینا جی سارے رب ہونے والی جی کوئی اڑ نہیں سکتا کفا نہ منہ متیم شار اگی بڑھ نو دمت واسطے اگر بل فرد حبیب کو لنج ہوتا تو میں وہ لنج کرنا سی تھی ہوں کیس کھا سکتے جی۔ تو آخ میں شیر ربانی دا پتر ہوں میں فلانے دا پتر ہوں میں فلانے دا جی مینو ایک کل ساتھی آتے نے یہودیاں دی ساری لانت ساتھی آتا کہ جی آتے ہیں وے وے آخ اللہ دے ولی دی نسل ہوے نا سات پیڑیاں تک اثر رہتا ہے میں کہ اچھا میں کہ وہ جی اللہ دے نبی دی نسل ہوگی موڑ تے ساریاں پیڑیاں تک رہا سی کہ ہاں میں کہ جی حضرت آدم دی پتر نہیں آپ سارے وہ اللہ دے رسول ہے سن نبی آ کہ ہاں میں کہ ابو جا لیتے مڑ سارا ساری حضرت آدم دا اسی ہوں ابو اثر بابے بابے آدم آدم کا کا کا اثر اثر ہوتا ہوتا تو نبی پاک دشمن پھر میں میں کہ کہ جلا ایمان نہ لبی کا پتر ہو تو پاوے तो अर्थ का देख लिया से ਗਿਆ पता ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਬਹੁਤ कर बहुत बड़े बड़े बड़े पर्दे हैं यारे का ही है ਸੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਨੱਪੀ ਆਉ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਫੈਲ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਉਹ ਉਸੇ ਵਲੀ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ بنایا ختم نہیں ہاں, ہاں۔ وہ ختم نہیں ہوں ہوتی جل ڈشا مطلب ہو گئی تے زندگی لنگ گئی جڑا کہ خیر میں اس لیے وہ ایمان ہی مک گیا پلایا تو رہی لانا تو انہوں نے جڑے انکوڑ مارن شریعت رسول ویل ہے بزرگ بکرا نے بھیڑا بھیڑا بھیڑا نال ایمان دے کنو کنو ننگا ننگا جو ٹپے ہے نا آخے بوجھا دی ہیں ترپ دا پہ پوچھو تا صحیح کیوں چرانا والے چر علم نہ ہا مگر ہی چیز دی غیرت رکھ دے ہاں۔ تے ہون ایک پینٹے ہیں سارا ننگا ہے اما دے اگو پئی کھڑے دے اگو پئی کھڑے کریر ہی نہیں تھی طبیعت جو بن گئی میں سکول گیا بچے رہتے ہیں انہیں مجبور کیتے گستی دے پینٹ پا میں چل گیا میں سوال کیا رسول دی شریعت دے یہ جی پینٹ ہلال حرام ہے چپ کر جا <laughs> چپ کر جا ڈونٹ پچھو آ گئے نہیں واسطے چپ <laughs> کتا ڈوں سے خوش نا وہ جو ہیں وہ سارے جگ اسی طرح بنا کی کوشش مصروف ہے ہے فوج پولیس حکومت وہ ہے اسے کام واسطے حکومت کا مطلب نہیں کہ حقوق پورے کرو حکومت کا یہ مطلب ہے کہ یہاں کوئی بندے کا پتر ہے تو مکان کوئی ساری شیتان کی شیطانی سمجھنے والا وہ نہ رہے سارے ایک بنا دے نہ سیاست مگر بھی والے پروفیسر لکھی اور انیس سو اسی اس کتاب لکھی کتنے اس گل پہ وہ کتنا سائنسی معاشرت دے جو تھی اثرات ویخ رہے ہو اج ان تو نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی انہیں کیا ہے اگر مذہبی اور معاشرتی دینی پرانے اثرات معاشرے میں نہ ہوتے تو جتنا عرصہ لگا سائنس نو اپنے غلیظ اثرات ظاہر کردیا عرصہ نہیں لگنا اگوں کیونکہ ٹکر ہے پیو خاندانی مسلمان ہے شریف ہے پتر بگڑنا چاہتا ہے یہ سوٹا مار بہن چوت پروفیسر بن دلہ بہن کا چوڈا یہ آتا کتے کا پترا اتنے شرارت مرے سے یاد رکھنا ہوں ٹکراؤ دی رفتار ایک گڈی جا رہی ہے اگوں کوئی ٹکر نہیں انہیں تو بیڑے پٹ دینے بڑا پنڈا کرنا ایک ایسی ہے کہ اگوں کچھ ہے تو دھکنا پینا ہوں یہ سفر دے آپ گھٹنا یہ رفتار آپ مٹھی انہیں آ لانتی جیڑا تھی سائنسی اثرات ویخ کے تے پیٹن لگ پے یہ اثرات پہلے دن ہی نکل جانے سن جی اگوں مذہبی اثرات کی ٹکر قسم خدا دی سونے کے پانی نہ لکھنے والی گل ہے بالکل انہیں بھیڑ چوتیں کمی نہ سمجھی محنت پہ کریں گے ہاں وہ پوری محنت ہاں گال گال یہ ہے کہ رکاوٹاں کھادی جاندی ہیں جتھوں دیر لگدی ہے بھائی اساں پھر کرنے ویکھو حضرت صاحب کمال ہے میری تھی نہیں جاندی میں تو نہیں کدی دن آپ کوئی گل یہ وہ کتے کا پوترا پہلی گل یہ بھی وہ جو ہے تین کو بخا کے کر کرتا نہ تیرے سامنے چک چکتے دوسری گل یہ کنجرا وہ جب آتی ہے تیرے اگے سور کا بچہ وہ منہ دے نقاب ویخ ویخ کے آنا ماشاء اللہ جی بیچی سی اوے سیل بن رہی یہ پتا کو نہیں دیدا چوڈا یہ سیل ہوں اتنے تا چڑھائی بھی تھلو کھل گئی ہاں جی، ਸੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਗਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਿਲਕੁल सही नहीं जवाब रहमान जामी साहब को बैठे तो अपनी एलियन ले अगों वेख भी पढ़ाई की पढ़ाई ये वेख के शर्म हजा ये दूर रहना ये परहेज ये ये होवे तो तो इंसान ही नहीं बनता ये तो सब खत्म करना पैना उस गश्ती ने तो पहले दिन ही उन्हें आखना हाँ जी किमें खत्म होती तरह कराया जे وہ تو اتے مک گئی کنجر دیا بچیا کوئی تلیم کچھ ہوں تو پھر توں کہ حضرت صاحب بچ آ چوڈا جدو تلیم ہی ٹھوکا ٹھاکی دی ہے ہوں آپ ہی کہہ رہے جی بھائی انہیں آخیا جنا چیر یہ جنسی کی بیان سی جنسی آزادی ہوں مطلب ٹھوکا ٹھاکی ہے نا بھائی ٹھوکا ٹھاکی کھلے نہ تو انہیں چیر رین جڑا کھلتا نہیں آخیا نا جنہ کی بھن کھوتے لین اخبار بیان یہ دیتی کھڑے نے چار دیواری ہاتھ چڑھ جاتی ہے ہے وہ کی اسی ہسن بسری بسری ہیں تینوں جی، کڑی ہوئے کا پتر ہونا پیو حرامی پاگل کا بچہ جہا یہ عقیدے رکھ کے بیٹھا سبحان اللہ کیا بات ہے جی اندازہ لگاؤ جڑے پڑھائی کرن بہن بھی بھی کھوتی لنگے تو چڑھا کے جایا کرو کرو اگر گے نفسیات اگر دل اٹھ کھوتی کو بھی پوری کر لو نہیں اندر رہ ادر رہا دماغ سکڑ جانا ڈپریشن دے مریض ہو جاؤ گے کتے بچہ ہونا پیو یہ بہن جو پیو ایک نقل جمے ہی نہ آپ جمے نہ نہ نہ یہ یہ نسل نسل نسل جمے جمے جمے بے ہی مرے یا جی جم پیا کوئی ہندی میں اگلے دن گل کی حاجی جی میں میں یار یہ دسو بھی تھی لنگ دے جو ہے جی تے سر آم چڈیا سٹ کے بڈی کھڑے ہوتے ہیں سکولی کے نہیں فوٹو فوٹو فلم وہ ڈرامے بنا کے کلی بنا کے سر آم دکھا ایڈے دلیر نے کلی بنا کے لنگی کلی بنا کے پھر چڈے چھسے کی سٹ کے پھر سر آم بکھا چڑتے جدو یہاں دے کول کلی پہنچ گئی بہن بچا ماں ایڈا دلیر بھائی کلی بنا کے پھر جگ تلے جگہ تلے یہ کہ ممکن ہے بہن جا کتنے کلے پہنچ جائے یہ بچا چڑے اتنے تو نپنا نہیں کون بھائٹ چو بالکل صحیح صحیح بالکل بات سہیل ملن کی اخیر بیٹھی قوم سے میں میں میں چود چود چود ملا ایک دھی مفتی جا کیا ہزار بھی بھی پتہ نہیں جی کہ مر گیا سکول بغیرتی ہوتی ہاتھی ہے میری اپنی جاتی ہے میں میں تو نہیں ویکیا بھن بھن جاکا وہ کوئی عجیب ہی جاکا قسم خدا دی کر کے نا سانو سوائے گالا کڈن دے نہ بھن چودہ سواد نہیں آتا گل ہی بالکل صحیح ہے قسم خدا دی کر کے اس بھن چود بندے بتا کے کی اس قابل نے گشتی دیا پترا اتنے جنگ جگ ٹنڈورا پیٹی کھڑا بھی آ پیا ہوتا ہے باہر سرے آم روزانہ لنگنا کوئی دکان ایسی نہیں جیسے چپا نہ ٹھکائی کھڑی ہو بھن چودہ تو کی ہوتا ہے میری اپنی جاتی میں ہاں ہوں تیرا جو حوصلہ بلا ہوں سارے <laughs> بچا تو بڑے وڈے حوصلے والا مفتی ہوں <laughs> کیا بات ہاں، ہاں، ہوئی کلے سچا تصدیق بھی کرتے جانے میں صرف تری بندے حضرت دی خدمت پیش تھے وہ سمجھدار آتے اولیاء دی زیارت واسطے ایک حیث تے انکار حضرت کول رہے رات دا آپ نے کھانا نوے بندے لے سارے میں کہا حضور فکر سنوانی ہے سویر ایک مسئلہ پیش تھا سکول دے بارے آپ نے مثال دیتی کیا بات ہے میں کہا جدوں کتی تے وقت کم دے چوکھے کارڈ بھیج دیے سویرے جمع ہو جاؤ میری شادی ہے انقلاب آ گیا نا پنڈ یار خان اور عجیب گل یہ سڈا ایک سنگھی اتے انہیں مدرسہ جا بیٹھا تو کام ٹوریا سو ادھر میری تقریر سن گیا ایک جگہ تے آیا اتنے لادن پور میں قدرتی اتنے گیا سائنس گفتگو سنی جا کے چھ سات سات سات ایکڑ ایکڑ ایکڑ رقبہ رقبہ زمیندار سی دیتا ہے ہے جی۔ انہیں آخیا تین ہور دیا گا تقریباً یعنی ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ کروڑ دی مالیت دی مالیت پچی جی، لاکھ روپیہ ایک کلو انہیں آخیا تین ہور دیا گا میری اولاد کوئی نہیں ہو جی مولوی ہو تھی ایویں رہ جی گلا کرتے نا جی ایویں تسا رہ تو ساری جائیداد انہیں شرط ہی پیش کی اتنے سما ہوں سی چشتی لوگ آدھے پیر انہیں کہ سما تو بالکل نہیں آوا گا تو سدے گا میرا پیر ہے میں بالکل نہیں آوا گا میں اپنے درس کی حد تک رہا گا زمین دے زمین دے سارا سنگی شرط پہ دستا بھی ایس شرط لینی ہے سر زمین گا تیرا پیر آتا سما سدے گا ادا نہیں آنا پھر ان لے لو ایمان کل میں سنگیا کہہ رہا سا یہاں میں یار جڑا پہلو ایک سڈے اندر شعور ہوں گا سر کہ کوئی دینی وجہ والا بندہ ویختے سن تو توقع ہوتی سی بندہ مسلمان ہونا دینی شکل بنائی پھر یہ قدر کریے تو احترام جی کرتا سی اے ہون دے حالات یہاں سانوں بد زن ایسا کر چیا کہ ہوں دینی بدارا ویخ کے چھال مار کے وہ اوتے جا ہاں۔ ہو سکتا ہے جٹ داری منا مومن ساری سن سن لو کنجا نہیں اس حد تک یہاں مولبیاں بربادی کی کہ ایک کوفر دے دفاع جڑ گئے وہ جٹ وہ کوفر دے خلاف سڈے نار رل کے حملے جڑ گیا جی نہیں جڑیا حملے تے تو کم از کم ضرور آخیا تھی جو صحیح کرنا پہ کر کریں تو ایویں نہیں اس واسطے میں آخر سونے اصا ہوں شکل وزا نہیں جیویں کا بھی ہے نا اصا ایمان ایمان ویخ کے احترام کرنے ہوں داڑی ویخ کے احترام نہیں کرتا سی گل پہ پگ ایڈی رکھی ہوت چوٹا ہو حضرت صاحب ویکھنے ایتھے تک حضرت صاحب دے پنڈیاں تک پورا جناب جبا پانچ سات مریداں دا ہاڑا آیا اسی اسی ویکھ کے ہوا سکتے ہیں اگو ایڈے بد دانے قوم دا بندہ وہ میں نہیں آخر ایمان والی دسو اقبال کیوں کہہ گیا ہے کو تو حق بات گوارا شیخ ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات بس شیخ ملا رکھے دوں ہوں اسلام اور آ گیا نا میرے کل ایویں اندروں ہی آواز اٹھی یہ نہیں کہ اقبال نے شیر بھی شرح کر رہا تھا نا اندروں ہی آواز اٹھی ہے کہ حالات انج دے کہ ہوں اسلامی وجہ ویخ کے تو مسلمان نہیں سمجھنا جنہ چر پہلو فروڑ کے اندروں ایمان نہیں ویکنا ہاں۔ ہاں۔ زمانہ بدل ایڈا چھتی پیا کہ کوئی پتہ نہیں اج کا ہوگی تو کل سویرے بدلا کھلاؤ پیلے مومن بادشاہ ایک کھلو جا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اندازہ کرو ضلع دی حکومت ڈی جی پیو دی منظر تک کیا ہے پرو خنزیر جو امدا تے جان کرن تے جی دا سبحان اللہ ہاں شکر ہے رب شکر دادا ایک قوم دا نشئی بندہ ہے نشئی انہیں کیتی ہے دھی دی شادی حضرت صاحب سچی گل ہے اچھا وہ جواترا آئے قدمے لگ گئے جوائی جوائی انہیں سو روپئے سو آئے تو شریعت رسول دے دیتی ہے شریعت رسول دن شادی وہ آخر گل ہے جو میں بچی مجھے شریعت نشے پہ آخر ہوں وہ پرانا پرانا اثر اثر یہ نہیں سکول آتا پیا بھی ایک ہے مت پچھلیاں ہور تے نظر رکھے یہ بھی بھی ہوں سالیاں مت گھر بنے تو انہوں انہوں ویکھیں تو نے ویخ کی بادشاہ کے مطابق جل شاہ بات مولی عبد الرحیم صاحب ہوئے نے گجرا گجرا والے والا ایک روڈ نکلتا یار وہ والا لگتا بچوں شہر یہ سڑک تو دربار دو باندی چ پڑھ کے آئے پیو درویش سی جی، انہیں آخیا مولوی تو مولوی رہا عبد الرحیم پورا لگ سی سینے نال جفا پا پتا نہیں کی کیتا اس لیے سنی بھی ہو گئے درویش بن گئے جہے ڈاکٹر تو میں رات نہ لیا پشا خبر رات لیا کہ سویرے لیا سویرے لیا ابد الحفیظ ابد الحفیظ اس ڈاکٹر کا ماما لگتا سر مولی صاحب وہ ڈاکٹر سارا مولڈیاں کا ٹبر اچھا ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਖਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਣ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਆਏ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਉਧਰੋਂ ਮਾਮੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਕੰਜਰ ਹੋ ਗਏ جڑے وہ لفظ سن میں اگو آخیا میں آخیا جی تعلیم کا جو کسور ہے ہوں وہ مریا مکیا کھڑا سی آپ ہوں فورن دوسرے پاس دین گیا بھائی یہ ہے یہ تو میرے گھر چ تو میں ہے آخا ہوں نہیں نہیں تلیم کا کہڑا کسور ہے میری سارے جانیا ایک گریجویٹ کری ایک سمجھ گیا میں کیا چشتی آخر ہوں بھی تو تجربہ ہو گیا پتھر کے اسی پچھان لینا بھی کہڑی جنس ہوں میں پچھان گیا بھی یہ پتھر ہے چشتی یہ ہوں سمجھا تو یہ نہیں سمجھ لگا ایک شہر جانا جو پچھوں ہوں پیا اگے کدی کھل جائے میرا اشارہ پتہ نہیں تھی کسی پچھو پچھوں ہوتا وہ جدو منظر آم لیام آ گیا کسی تھان سے انہیں آخنا یہ سارا بھن چو دیکھ لینا یہ صحیح کہہ سی یہ نہیں مننا اتوں ایک نہ مشک ہوا کھڑا ہاں یہ گلیا کھڑا گلے گل جاتے نا شاید آخر آپ عمر گزاری ٹبر سارا یہ سب لیکن گل وہ کر بیٹھا میں یار گل سن تعلیم دالیم کسور اچھا، تینوں وقت دسے گا کئی بندے آئے نا جی انہوں وقت دستا میں mm. ضلع بہاڑی جانا ہے ایک تقریر گیا تو اتنے چشتی نہیں اتنے بن دینا میں گولی نہ ماری میں حرام میںرانتا جی اتنے بڑھ گیا چشتی سے چھ مہینے گزرے انہوں کی کاری نس گئی پھر پاسے بہ کے آ کے نہیں گلیں تو صحیح میں کیا سوار کا بچہ بڑے وقت چیتا کی کتی کتی کشمیر اپڑ گئی <laughs> مگر رول ہوں چیتا آیا سو کجرا آدھا چیشتی منیا جس نے لٹا بیٹھا ہوں من کئی بندے سور ہوں گل کی سمجھ نہیں آتی جس سٹ بجتی ہے اس لیے سمجھ آتی مگر ہاں۔ بڑے بدبخت لوگ بہت بندہ جب تصا پوچھے بھی آن سنا ہوا کہ بارہ بندے آسے تو سر سنا کہیں سنے چلا گئے چیشتی صاحب کا کتاب سنتے رہا میں جب بابا جس طرح میری کام کیا بنیا تھوڑے نام کہ نہ چار پانچ مہینے تھے تھے سر دس بارہ بندے ہاتھ سارے سارے کپڑے کپڑے ہر آزاد چیک کیتے نے نے میں کہ چشتی صاحب غیرت دا تھی سر مر ویسے میں کہ کوئی بھنگی بھنگی ننگ نہ نکھے گٹر صاف کرانا لا پتر میرے کو گلا نے بالکل صاف نگیا چا اقبال فرما گیا وہ کہہ و ماں اس زمانے کے لیے موضوع نہیں مطلب خبردار اشارے کنیا گل نہ کری اے زمانے بے وقوفی یہ گل کرنی سیدھی باری حکیم المت ہو کے گل پہ کرتا ہے ہوں ایمان دس میں چونکہ چنا چناچے ادھر ادھر ہزار مارتا تینوں سمجھ نہیں چاہوں یہ اگوں مینو دس کی لوڑ کو نہیں تو آپ ہی مفتی بن گیا سچی دسی کہ نہیں بنیا نہیں بنیا ایمان نہ پوچھو میں جو آخیا بھائی اگوں دس یہ سمجھ گیا بھی ہوں فتوا میرے کو مانجا میرا سی سکول وہدا بارہویں کلاس میں پوچھے میں سنا تعلیم دا حال چار ماپے پنجابی بولتے ہیں کتابی نہیں بندے بیٹھے میرے کو ਕਲਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਲੋ ਦਾ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨ ਬਣਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕਲਮ ਤੇ ਉਹ ਹਾਸ ਨਾਲ ਕਲਮ ਉਹ ਖਾਸ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਹ ਰਾਹ ਬਣਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਪਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ انٹرنیٹ کی کیوں face face face face book book book book دسیا کہ سکول سکول سکول دے دے دے دے او میں گل چھپائی تھوڑی تو کرنا لیکن ہم اسے کس طرح ہے بچے فیسبک کھوتے نکلتے ہیں نکل فیس بک والے آپ بخایا کہ سکول چاہیے تیاری ہو رہی ہے پوت آدھے فرش بن کے نکلنا بس اور دکھا نے کھوتے بن گئے اس گل کی سچائی ہے میں کیا گئی مولبی نے پتا کی کام بنے گی جی مخالف نے حق سکھ آئے لاہور مینارے پاکستان کے سکھڑیاں چڑھ گئی واسطے تھلے سکھ پوچھتا انہوں پنجابی لاہوری وہ تسا یہ آدھے جی جی بڑیاں چڑھیاں اس آخیا مرد کی آلہ تناسل کا نام لے کے کہہ سی یہ پاکستان کا وہ آنے وہ آتا بھن چو چوکر میری بھن سے چڑی میری 嘛。